رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد له رزقا ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا ظلمتوں سے نکال کر روشنی تک پہنچا دی اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے انہیں اچھی روزی دے دی ہے